سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مجلس کے درمیان میں بیٹھنے والے شخص کے بارے میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے مطابق اس شخص پر لانت کی گئی ہے حدیث نمبر دو سو ساٹھ مسند احمد